حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانا کرو کیونکہ نظر تقدیر کو رد نہیں کر سکتی اس کے ساتھ تو بخیل سے کچھ مال نکالا جاتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چھتیس